حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے ان کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے ان میں سے کسی کے پیچھے لگنے سے بہتر ہے کہ تو کسی درخت کی جڑ چباتا ہوا مر جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3981